حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے رنگ ریز اور زرگر ہوتے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو باون